قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین دین اسلام کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے یعنی اللہ کی جانب سے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جائے اور کبھی مشرک مت بننا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اے نبی کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اللہ کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ اللہ آپ کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبزول فرما دیں اور وہ اللہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے معبود حقیقی کا تعارف اور دین حنیف اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی سنا دیجئے کہ میں دین حنیف جو لایا ہوں جس کی وہی مجھ پر اتری ہے اگر اس کی صحت میں بہرحال تمہیں شک ہو تو میں تو تمہارے معبودوں کی کبھی عبادت نہ کروں گا میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا جن کا کوئی شریک نہیں میں انہی کا بندہ ہوں وہ اللہ جو تمہیں موت دیتے ہیں اور جنہوں نے زندگی دی تھی یقیناً تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے فرض کرو کہ در حقیقت تمہارے معبود حق ہیں تو ان سے کہو کہ مجھے نقصان پہنچائے یاد رکھو کہ ان میں مدرت و نفع یعنی نقصان پہنچانے اور نفع دینے کی کوئی قدرت نہیں ہے نفع و ضرر تو اللہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اعراض کر کے با اخلاص تمام اللہ کی عبادت میں لگ جائیں شرک کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا اگر مدرت و نقصان کے اندر اللہ تمہیں گھیر لے تو کون اس گھیرے سے تم کو باہر نکال سکتا ہے نفع و ضرر خیر و شر تو اللہ ہی کی طرف راجع ہیں